www.attableek.com, the reviver of Iman. Allah اللہ کے چائے چاہے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ توفیق اللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہمارا ہے اللہ نہیں ہوئی شاہ اللہ بغیر اللہ کے چاہے کچھ نہیں کر سکتا یا اپنی اپنا کاروبار اپنا مارکیٹ اپنا گھر اپنی مشغولی چھوڑ کر کے یہاں ایسے ہی آ گئے کہ نہیں بس اللہ کے چاہنے پر آ اللہ نے اپنے پہنچایا ہے پہنچایا اس میدان کے اندر ہمیں کون اللہ کچھ دینا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے شان رکھتے نواز ہے اس کی نوازش اس کو نوازنے کے لیے ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک مختلف اس کے پسند آیا گندے کا ایک عمل اس کو پسند آیا گندے کی کوئی خیر اس کو پسند آیا کی کوئی آتا اس کا مقبول بن جائے بس اس کو آواز دیتا میں کون سی نقطے پر نوازا کتے جیسے اخیر مخلوق کو اس نے رحم کر دیا پانی بھی دیا حضور نے فرمایا میری ناخن اس کو جنت میں ہے صاحب نے انتقال میں پوچھا تو آپ کیا حال ہوا سرمایہ اللہ نے میری مفرت کر دی پوچھا تمہاری زندگی کا کون سا عمل ایسا تھا جس پر اللہ نے تمہیں بخش دیا سرمایہ میری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے مقبول ہو یعنی اللہ کے مقبول ہو پھر تم کیسے بخش دیے گئے تمہاری مفرت کیسے ہو گئی میری زندگی کا ایک روح میں جب بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے پیر کو کسی کے سامنے نہیں پھیلا ہے کسی ادب کردہ ہے میری نفرت کے اللہ نقطے نواز ہے فضل ہے اس کا نقطے بھی وہی پیدا کرتے ہیں بندوں کی نوازش کے لیے جب بندہ اس نقطے کی قدر کر لے ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک سمجھ لے یہ میری زندگی کی ترقی کا میری بخش کا میری آخرت کو بننے کے شانس سے ایک موقع ہے اس کو اس کی قدر کر لے تو آپ کا جائے اس کا ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اکثر معاملہ تھا اب معاملہ نہیں تھا آپ دیکھیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے اب سب عمل نہیں کہا نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز پڑھو لیکن کون سی سب جو نماز پڑھو کون سی تم جیسے مجھے پڑھتے کیوں نماز جو اس نماز پر تمہیں نام ملے اس کا بدلا بھی اس کا وہ بھی نہیں نماز تمہارے کاموں کو بنا دے کیوں نماز خالص عمل کے کرنے کا حکم نہیں ہے کہ عمل کیسا کرے کہ وہ عمل اللہ کے یہاں قبول کرے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور وہ اللہ اس عمل کو قبول کر کے پھر اس پہ انعام دے اس کا حاضر ملے اس کا بدلہ بھی اس لیے ہمیں بہت سارے بھائی دور بیٹھوں سے ہمارے گزارش کے قریب آ جاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ دو جن کے آگے جو جگہ اس کو پور کر لو ایک مرد عبد العالمین علیہ وسلات تسلیم ایک جذبے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ قیام کیا ایک جگہ ٹھہرے آپ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع مختلف جگہوں پر بکھر کر کے بیٹھا ہوا تھا ایک ٹوڑی ادھر تھی ایک ٹوڑی ادھر تھی کچھ لوگ ادھر تھے کچھ لوگ ادھر تھے عہد العالمین علیہ وسلات تسلیم نے فرمایا تو تمہارا یہ بکھر کر کے بیٹھنا اور دوبارہ یہ منتشر ہو کر بیٹھنا شیطان کا تو ان کی تیمائیت سے اچک لینا ہے تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ہم بارہ کا بیان بھی کہتے اور سنتے بھی ہیں تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کو چادر ڈالی جائے تو چھوڑنی پڑتی اس کے بعد کہا جانا لگا بیٹھنا ایک عمل ہے جو آپ صحیح بیٹھتا ہے ادب سے بیٹھتا ہے طرف سے بیٹھتا ہے تب تو اپنے سننے کی توفیق دیتے ہیں اور سننے کا حق کیا ہے اس کہا آپ معلومات نہیں ہے کہ آدمی کو بڑھ جائے اس کی معلومات بڑھ جائے اس لیے نہیں ہے یہ سننا اس لیے ہے کہ سننے کا آپ کا اطاعت ہے اور واپار صاف ہو کر سنیں گے بھی مانیں گے بھی کیا کریں گے یہ سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی سننے کا حق معلومات کا بڑھانا نہیں ہے سننے کا حق تو اعتراض ہے آدمی سن کر کے اپنا کوئی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 ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى کا بزنس ہے یہ سارا زمین ہے آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے میدان میں اختیار کیے ہوئے ہیں اصل زندگی کی بنیاد یہ نہیں ہے اصل زندگی کی بنیاد اللہ کا دین ہے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں نے جو اپنی اپنی دنیا طے کی ہیں مارکیٹ والے اچھا اپنی دنیا سے جی رہے ہیں مال والے اپنی بنیاد پر جی رہے ہیں ملک والے اپنی دنیا سے جی رہے ہیں شہر والے مستقل اپنی بنیاد ہے دیہات والوں کو اپنی بنیاد ہے جوانوں کی اپنی بنیاد ہے اسٹیٹس لائف میرے میرا تو جو میں جی رہا ہوں وہی میری زندگی ہے اپنا ایک ہے مردوں کی اپنی بنیاد ہے عورتوں کی اپنی بنیاد ہے قوم والے کہتے ہیں ہماری قوم یوں کہتی ہے برادری کہتی ہے ہماری برادری کے اور رواجات یہ ہیں سارے انسانوں کی اپنی اپنی بنیاد انہوں نے کیونکہ ہم تیسے کیے ہماری زندگی کو گزارنے کی بنیاد یہ ہے ہمارا ماحول یہ ہے ہمارے حالات یہ ہیں ہم اس مارکیٹ کے ہیں ہم اس پلیٹ فارم کے ہیں Al-Qadir dia juga bersimpul ya, ke itu Maka dia ada Allah yang sehina Mustaqil Ini aku bersama dengan Islam Dan aku yang berada di atas itu Islam ini ada bakti Ini dunia fakir dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia kata dunia kesyukuran Nabi Muhammad SAW menjawab sendiri boleh kerja dunia وہی بنیاد ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے چاہے وہ کسی ملک میں رہتا ہو کسی قوم سے اس کا تعلق ہو کسی شہر میں آباد ہو تو مشکلی کے ساتھ اس کا اپنا ایک مشغولی ہو لیکن بنیاد وہی ہے اگر اس میں سہولیات اس پر ہے تو یہ کامیاب اس پر ہے تو اس کی زندگی میں دنیا کی اور آخرت کی زندگی بھی اسی سے ہم کا بنایا اس سے ہٹ کر کے چاہے وہ ہوا میں اڑا ہو فضا میں اڑا رہا ہو چاہے سمندر کی تہ میں ہوتے لگا رہا ہو اور دنیا والے یوں واہ واہ کر رہے ہو لیکن میرے بھائی دوست بزرگ انجام اس کا تباہی بربادی اور ناکامی کا ہے اس کے شان نشانہ عمر رسم القول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مخصوص بیان کیا قرآن میں کے دوران حضرت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے کیوں وزارت دنیا کے بسنے والے انسانوں کی اپنی اپنی بنیادیں ختم ہو جائیں کسی کی کوئی بنیاد نہیں ایک ہی بنیاد اور بنیاد ہر رسم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم والی بنیاد کہ جو زندگی حضور نے لا کر کے ہمیں دی ہے وہ حق ہے اس پر آ جائے حضور کی حیثیت کا منشا مطلب مقصود جو قرآن نے بیان کیا اور نبی رسول رسول الخدا ودین حق یہ اس دن والا دین کل یہ حق ہے اس پر آئے ملک والے اس پر آئے مال والے اس پر آئے وعدے والے اس پر آئے ڈگری والے اس پر آئے مارکیٹ والے اس پر آئے غریب غربت میں ہے تو اس پر آئے جوان جوانی ایسی بنا ہے بڑھا پڑھا کر زندگی ایسی جیے مرد اپنے مارکیٹوں کے اندر میں ایسے جیے مشکلات اپنے گھروں کی زندگی ایسے یہ بنیاد ہے رسم کو اللہ علیہ رسم کی حیثیت سے پہلے दुनिया में बसने वाले इंसानों की जिंदगी ऐसी ही थी घरें तो अपनी محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نے البو نبی بنا کر دنیا کا اللہ نے شارہ کروانا تھا کہ جن کی طرف سے دنیا بنیادیں طے کی گئی ہے کسان تو مطلب ایسے کیجیے گا تو آگور گزرے گا تو ان کی دنیا کا ختم ہو جائے گا احساس کا ماحول ہے دنیا کے بسنے والے انسانوں نے مارکیٹوں کا ماحول بنائے ایسا ہونا بس دیکھنا ہو تو جھوٹ تو بولنا پڑتا ہمارے مارکیٹ کا تو ماحول سب یہی ہے جھوٹ نہ بولو تو کام نہیں چلتا اور مارکیٹ کا عام رواج ہے ایسا نہ کرو تو شاید شام ہوتے ہوئے مجھے گھر ایسے ہی لوٹنا پڑے گا براہ ماحول ہے لیکن حضور علیہ نبین علیہ رہی تسلیم اس سنٹ یہ تعلیم نہیں مارکیٹ چھوڑ سے نہیں چلتے سو سے نہیں چلتے دھوکے سے نہیں چلتے ببن سے نہیں چلتے اپنے مارکو کو چھپا کر کے نہیں چلتے کہ مارکیٹ سچائیوں پر چلتے ہیں اور وہ تاجر وہ بزنس میں جو سچائی کے ساتھ اپنا بزنس کرے اپنا دھندا کرے اپنا کاروبار کرے تو میں اس کو بشارت سنا حضور اللہ دین صدیق العمین مان نبی و صدیق العین و شہدا وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ مارکیٹ کے اندر بیٹھتا ہے اپنی تجارت کو کرتا ہے اپنے حلال روزی کو تلاش کرتا ہے تو ایک تو تو یہ مطلب میں اس کی تجارت کے اندر شروع کر کرتے ہیں اور اور یہ بزنس نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ خدا کے ساتھ اکثر لوگوں کے ساتھ سنے اسلام میں تو غریب سیٹ کرا اور کر کہتے مجھے دو ہزار پچیس روپئے دیتا ہے پھر کیا کروں گا اس کو جاننا پڑے گا مجھے یہ نہیں ہے سچا مزدور بن کر کے مزدوری کرتا ہے اور صبح تازہ دم ہو کر کے مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور مزدوری کرتے کرتے تجھے شام ہو جاتی ہے اور شام اپنے صحیح سال میں بیٹھتا ہے تھک کر کے چور ہو جاتا اور تو بیٹھتا ہوئے تیرے منہ سے جو آگ نکلتی ہے اس آگ پر ہم میرے شادی اللہ صلی اللہ نے اللہ تیری مفرت کر دیتے ہیں سنا دنیا نے اپنا ایک نیت دیکھنے کے ساتھ ہمارے پاس کیسا ہونا چاہیے جو پھوٹے پہنا تو پھوٹے پہنے جو سگلے والے پہنا تو سگلے والے پہنے اسی طرح سے کہو کہ بھائی تھگڑا اگر اس لیے کے ساتھ تو پہنتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے تو یہ سنت کاڑے ملے گا لیکن وہی پیسے خرچ کر کے اس نے اپنی دنیا کو تھگڑے والے پہن رہا لیکن اپنے عورتوں سے بہت ان کی بنیادیں خوش ہیں مردوں سے بہت ان کی بنیادیں خوش ہیں اللہ شان فرماتے ہیں کہ ان کے ناگوار گزرے گا کہ ان کی بنیادیں ختم ہو جائے کوئی نہیں چاہتا کہ سر ہمارے پیٹ فارم گر جائے لیکن اللہ نشان فرماتے کہ ان کے تمام ناگواروں کے باوجود ہم نے اپنے رسم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر کے ہدایت کی محنت دے کر کے بھیجے اب دنیا سے ساری دنیا تک مٹ جائے ہر ایک دنیا لمبی دنیا غالب ہو جائے اور نہ تو ماتے کہ وہی غالب ہو کر کے تھک کر آئے تھکا کر آئے عاجز ہو کر آئے بےکس ہو کر آئے بےکس ہو کر آئے مجبور ہو کر آئے جیسے کچھ کا نظام ہے پیر کی جگہ پیر ہے ہاتھ کی جگہ ہاتھ ہے आंखों की जगह आंखें कान की जगह कान है जुबान उसका काम हाथों का अपना उसका काम पैरों का अपना उसका काम और एक आदमी कहता है साहब हाथ हरकत करते हैं इसको बांध दो हाथों को बांध दिया कितनी देर बांधेगा आधा घंटा घंटा दो घंटा चार घंटे छह घंटे दिन दो दिन फिर कहेगा हमारे साथ थक गया थकना ही था तुझे اس لیے کہ جسم کے نظام کے خلاف نے کام کیا اللہ نے جو جسم کا نظام بنایا ہے اس کے خلاف کام کیا ہو گئے کرے پھر تھک کبھی تھک ہیں اور برداشت نہیں ہوتا اور اس میں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیئیس سالوں تک ابو کی پوری زندگی دنیا کے بسنے والے انسان کو پریکٹیکل کر عملی طور پر زندگی جی جوان کیسے جیے بوڑھا کیسے جیے مرد کیسے جیے عورتیں کیسے جیے تمہاری مارکیٹ کی زندگی کیسی تمہاری گھر کی زندگی کیسی تمہاری انفرادی زندگی کیسی تمہاری جیتوائی زندگی کیسی تمہارے معاملات کیسے تمہارا معاشرہ کیسا تمہارا اخلاق کیسے کی لائن تمہاری زندگی کیسی عقائد کی لائن کی ایمان کیسا تمہارا عقائد کیسا تمہارا تمہارا اللہ کے بیچ کا معاملہ تمہارا کیسا کہنے کہنے کو کہہ رہے چلتے گائے گا اللہ لیکن حضور نے فرمایا کہ کافی گائے گا اللہ کہیں اور پھر دنیا کسی چیز کو ترجیح دے تو اس کا کو کریں اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جو اللہ محفوظ ہے جس کو اللہ نے کا کی سے نہیں دیکھا کو اس کا واپس کر دیا جاتا ہے تعلیم دی ایمانیت سے لے کے پوری زندگی کیسا اللہ اور مقصود نہیں تمہارے پاس اس لیے اللہ نے شام ایمان کا مطالبہ کیا بھارت سے کیا یاد نہیں دینا من مانو گہرو نے کہا ایمان والوں سے ہوتا ہے ایمان والوں ایمان لاؤ يقال ساق وإذا قيل لهم عملكم عمل الناس يتساوى يتساوى كمان كيسا يتساوى كمان كيسا معيار يعني إيمان لأنك كرتك تنتهي معيار آدھا گھنٹہ گھنٹہ گھنٹہ گھنٹہ گھنٹہ پون سوا ڈیڑھ پونے دو گھنٹے سے نہیں گیا نے کہا کہ صاحب میرا بات مسلمان ہے تو بھیجتے ہو اگر پور مسلمان ہونے کے ناطے ویسے نماز ہی پڑھتے مسلمان ہونے کے ناطے نماز ہی پڑھتے تو میرا باپ میں جماعت تم جو بھیجتے ہیں میرا بہت اچھا سوال کیا بہت اچھا سوال کیا پوچھنا چاہیے کہ ہم کو بھیجتے ہو مقصد تو سامنا ہے جو دیکھ محنت کا مقصد تو سامنا ہے اس کا ہیتو تو آپ سمجھے مل کیوں کرنا کر رہا ہے کہ کھانا کیوں کھاتا ہو تو پیٹ بھرنے کے لیے پانی کیوں پیتا ہو تو پیاز بچانے کے لیے کپڑا کیوں پہنتا ہو تو جسم چھپانے کے لیے مارکیٹ میں دھندا کیوں کرتا ہوں تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کا ہیتو اس کے سامنے ہے نتیجے میں شاست ہے اس کے اس کے کرنے میں آدمی تو بوجھ نہیں سمجھتا وقت ہوا تو کھانے کی تشکیل کرنی پڑتی ہے پیاز اور لنچ کے لیے آج اور ڈنر کے لیے تشکیل کرنی پڑتی ہے کرنی پڑتی ہے وہ آنے آ رہتا شاست اس کے اندر ہے اس کا پتا اگر میں نے نہیں کھایا تو میں نے پانی نہیں پیا تو دھن کا لباس نہیں پہنا تو مارکیٹ میں جا کر کے ذریعے مارچ آرام ہونے کے لڑائی میں اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں لگایا تو جانتا ہے روزانہ گھر کے ساتھ کسی میں سے कपड़ा खाना पीना बच्चों की पढ़ाई के बस इससे इसी में से रहा नतीजे में दुष्ट की जरूरत नहीं है आदमी आदमी के शासन से घटता हो और तबलीग चलती है तबलीग का मकसद हमारे सामने नहीं है उसका हेतु हमारे सामने नहीं है नतीजे में तश्की वालों को थकाते हैं क्या करते हैं तश्की वालों क्या करते हैं क्या करते बोलो थकाते हो थक والے تو نہیں کرے کیا دو تین چار چھ مرتبہ دس مرتبہ دیکھا کہ وہ چھوڑے سے کوئی پوزیشن نہیں ہے چلو جب جب بہت اچھا سوال کیا میں نے کیا کہتے کام سننا سے ہے بچپن سے اور دواروں کا نماز کب سے پڑھتے بچپن سے ہے پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ ہو گئے کہا ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی نماز کے حرکات کے اندر الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے آدمی نماز کو کرتے ہیں تو کتنی مرتبہ پڑی ہوگی بچپن سے لے کر کے ابھی تک بچپن تک وہ شہر مرتبہ کیونکہ ایماندار سے بتاؤ کہ تمہارے گھر کے تمہارے محلے میں سے کوئی آدمی آئے اور آ کر کے یوں کہ کامر بھائی تب تمہاری پوری فیملی کی میرے یہاں دعوت ہے عبداللہ بھائی آ کر کے کہیں کہ امر بھائی تمہاری پوری فیملی کی میرے یہاں دعوت ہے دوسرے دن بھائی کے گھر میں جا کر تو کچھ لوگ ترکاری سبزی مارکیٹ میں خریدنے کے لیے نہیں آئے عمر بھائی کیا گے بولو دعوت ہمارے بھائی کے آج ہمارے ترکاری سبزی نہیں آئے گی گھر کے بچوں سے تم مرچ مسالہ اور کریلا خریدنے کے واسطے نہیں تو گھر کے بچے کیا کہیں گے آج ہماری دعوت آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں آئے سے تم جا کے گھراتھو یا تمہارے گھر میں چولہا نہیں چلا ہوگی چاول سال نہیں بنا تو گے آج ہمارے آج ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلے گا یہی ہوتا ہے ہم نے ان سے کہا کہ تمہارا تمہارے ابو کا تمہارا تمہارے گھر کے مستورات کا پورے گھر کا عبداللہ بھائی کے دو جملوں پر پورا گھر مطمئن ہے پورا گھر آج ہمارے دن میں کچھ نہیں ہوا کیوں کہ عبداللہ میں نے ذمہ داری دی کہ میں تمہارا کھانا ہمارے دن ہم ہمارا کھانا بنے گا اور تم تو ہمارا دسترخوان کا کرا کر کے دو جملے کے دو جملوں کو پورا کر لوگ نہیں کہہ اللہ ہیں ہم انتہا ہے اس کا دنیا کے اندر میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی کے ذمے پیاری اللہ کے قانون نہ دی ہو ہمارے ہے ہم اس کو روزی پہنچاتے ہیں تمہارا کو کچھ ساٹھ سال گزر چکے الحمد للہ رب عالمی تمام تعریف ہے کس کے لیے جو زمانوں کی پرورش کرنے والا ہے کوئی ایک زمانے کی نہیں اور پھر عالم عالمی عالمی زمانوں کی پرورش کرنے والا زمانوں کو پالتا ہے وہ تمام تاریخ اللہ کے لیے اس اللہ کو ہم کہتے کہتے کہتے کہتے ساٹھ سال گزر گئے بتاؤ اس اللہ پر کتنے مطمئن ہے اس اللہ کے حق آنے پر ہم کتنے مطمئن ہیں تو ایمان مانتا مانتے جیسا تھا کہ سفیا نے سوری علیہ کہتے ہیں کہ اگر زمین کامے کی ہو جائے اپنے اندر سے ایک ایک دانا ایک گھاس لو گے اور جہاں جہاں اللہ نے آسمان کو تانا ہے اس آسمان سے ایک بند پانی نہ مشرق سے لے کر مغرب شمال سے لے کر جنوب زمین سے لے کر آسمان تک نہ کھانے کو رقمہ ہے نہ پینے کو گھوڑ پانی ہے اس وقت بھی میں سفیا تیرے دل میں یہ الگ پیدا ہوتی ہے اب تو کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا اب تیری پرویش کا کیا ہوگا تین سفیا اندر تیرا گھر چلا گیا سفیا کہتے ہیں تیرا گھر چلا گیا ہر درد ہے اسباب کے ساتھ کا ہے ہرا گرم ہے بغیر اسباب کے بھی درد ہے پروش پر آئے کو بہبان جنگل کے اندر میں پتھریلی زمین پر اس کو قرآن نے کہا جس سے کوئی امید نہیں اس چھٹی میدان کے اندر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں پرویش کے بھی دکھا دے اور پرویش کے نظام کو بگاڑ دیں تو شاید اس خان کو بیٹھا ہو گئے شاہد استر خان کر سینکڑوں قسم کے حلوے میں سینکڑوں قسم کے پورا دستکار بنا ہوا اور گائے صاحب ایک حکم مکان ہو ہمارے تم پوچھے کیا بات ہے کہ میں ہائی شوگر کا مریض ہوں ڈاکٹر نے کہا تمہارے میٹھا نہیں کھانے کا سینکڑوں میں ملتے ہیں حلوے کے لیکن ایک ایک لوکما نہیں کھا سکتا سینکڑوں میں ملتے ہیں ڈرائی بھی ہے فرائی بھی ہے گریوی بھی ہے اور ایسا کالت کا کالت ہو حال کہ تو ہمارے نیمبو سے کیا باتیں ہوئی بھائی کیوں دیا اس میں نہیں ہے مارکیٹوں میں نہیں ہے دکانوں میں نہیں ہے اچھے یعنی ایلیویشن اچھے ڈیکوریشن والے دکانوں اچھے شو روم میں نہیں ہے کلوزیا کا آفس کرنا ہے اس کو محمد لڑ دوت لڑ دو کلوزیا کا آسمان ہوزلا کون ہے کون ہے اللہ اس کی صفت اور اخلاق سے روزی ملتی ہے کس سے ملتی ہے اس کی صفت ہے اس نے پہلے دن اس کا اقرار کروا آمن تو مل جائے کم آ ہوا کہ اسماری ہی موسم پاتی ہے نہیں مان رہا کس پر اللہ کس پر اللہ کا کیسا کیسا جیسا میں سمجھا ویسا جیسا میں سمجھا تو نہ جیسا وہ ہے اپنی ذات میں اور جیسا وہ ہے اپنی صفات میں تو اپنی ذات و صفات میں کیسا ہے کہ وہ جلا شریک کا تن ہے تنہا ہے کیسا تن ہے تنہا کوئی شریک نہیں اس کے کوئی بھاگیدار نہیں اس کے کوئی کیبنیٹ نہیں کہ پلان ایک فائل پاس کروانی ہے کیبنیٹ میں جائے گی ماں منظور ہوگی ایسا نہیں ہے شرین کون فائل اب یہ بھی تو ہم کو سمجھانے کو نا وہ فعال لوگ تو کیا بولو اس کا ارادہ ہی وجود ہے کیا اس کا ارادہ وجود ہے اور جس پر انسانیت راج ڈبکاتی ہے وہ چاہے زمین کا ٹکڑا ہو کھیت کا ٹکڑا ہو دھان کا ٹکڑا ہو مارکیٹ کا ٹکڑا ہو دکان کا ٹکڑا ہو کوٹھی حملے کا ٹکڑا ہو اس ملکیت کا مالک ہو کوئی بینک بیلنس کا مالک ہو کچھ صلاحیت ہو اس کے ہو کچھ عقل ہو کچھ قوت ہو کچھ طاقت ہو یہ سب اللہ کا ہے کس کا بولو کس نے دیا کس نے دیا اللہ نے دیا اور ہمارے استحکام پر نہیں دیا ہمارا حق تھا اور مجھے ایسا نہیں ہے کیا تمہارا حق من مڑو ایسا کہ ہمارا کا نہیں ملا وہ مالک ہے وہ خالق ہے اسی نے پیدا کیا اور اسی کی ملکیت حق ہے اگر وہ ایک ایک ایک لوگوں کا کھانا نہ دے تو ہمیں اپنے اللہ سے کوئی شکایت نہیں اگر وہ ایک گھٹ پانی نہ دے ہمیں اپنے اللہ سے کوئی شکایت نہیں مالک ہے دو دے تو مالک ہے نہ دے تو مالک ہے شکایت تھی لیکن اللہ نے اللہ فضل اللہ میں یہ شاپ نے فضل سے دیا اور دینے میں پہل کی اس نے کیا پہل کی اس نے اپنی طرف سے دیا ہمارے حق پر نہیں ملا آپ مارو کمائے مجھے مارو آگے آر دے میری قوت میری طاقت میری استعداد میری صلاحیتیں میرا ہنر میرا فرق اس پر نہیں ہے اس کے فضل پر ہے لاری کا فضل اللہ ہوتی میں یہ شاہ اس نے اپنے فضل سے دیا اور دے کر کے تمہیں بختی دیا ہے ہمیشہ کے لیے دیا کیا بختی دیا ہے ہمیشہ کے تم مالک نہیں ہے اس کے یہ جتنے مارکیٹ ہیں نا شہروں اور مارکیٹ دونوں ضلع سے بڑے اچھا دے رہا پک بدلتے رہتے ہیں نام بدلتے رہتے ہیں جس گھر میں تم رہتے ہو وہ گھر کسی اور کی ملکیت تھا تم سے پہلے اب تمہارا نام چڑھا کل کسی اور کا نام چڑھ جائے گا اس میں کسی اور کا نام چڑھ جائے گا اس میں انتظار کریں ہم پھر چڑھیں یا تو اولاد اگر سالے نہیں ہے تو ہم حیات ہوں گے اور ہماری نیلی آنکھ کے دیکھتی ہوئی آنکھیں آنکھوں کے وہ اولاد اپنے نام رکھن چڑھائے گی ان اللہ میں شہین قریب اسی کا قبضہ ہے اسی کا کنٹرول ہے اس کے ہاتھوں میں ہے انسان اللہ کو اللہ مانتا ہے ایمان والا اللہ کو اللہ مانتا ہے جیسا وہ ہے پھر اللہ نے شان و امن والو میرے بھائی دوست بزرگوں کائنات کے سارے نظام کو اس کی موافقت پر اس کے فیور میں اللہ کے شان لا دیتے ہیں لا دیتے ہیں ساری کائنات کا نظام اس کے فیور میں آ جاتا ہے اس کی موافقت کو تو اللہ کے لیے خان اٹھا دیتے ہیں اب دنیا کہ دنیا کو تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور انسان کو انسان آخرت کے لیے انسان دنیا کے لیے نہیں ہے یہ کھیت کے لیے نہیں یہ مارکیٹ کے لیے نہیں یہ دکان کے لیے نہیں یہ مکان کے لیے نہیں یہ مال کے لیے نہیں یہ آگے ڈگریوں کے لیے نہیں یہاں کے قریب بھی کسی نقشے کے لیے انسان نہیں ہے انسان تو آخرت کے لیے ہے یہ آخرت کو اپنا منتہا بناتا ہے مقصد بناتا ہے رمضان کے جتنے اور عمل والوں دنیا کی حالتیں اور ضرورتیں ضرورتوں کی ذمہ داری اور اللہ کے جدوں نے دے رکھی ہے پھر حضور نے فرمایا اللہ ساتو آسمان و ساتوں زمین کی اور زمین کو اس کی حالت اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں اور وہ سات زمین اور و آسمان اس کی حاجت اور ضرورتیں پوری کرتے کسی کس کوتا ہی نہیں کرتے ہیں تو نے فرمایا آدمی تقوی کو اختیار کریں تقوی کو خیال ہو اس کو بغیر کھیت کے دھان پہنچاتے ہیں بغیر باغات کے پھل پہنچاتے ہیں بغیر اسباب کو خدا اس کو روزیا پہنچاتے ہیں چاہے وہ مسلط کرے سمندر کے نظام کو سمجھائے مسلط کریں زمین کے پورا کو اس مقدر اللہ کے کس وقت مقررہ پر پہنچائیں گے اور اب وقت پہنچے گی اور ختم کس کا پہنچے گی اگر اس کا من کہا اللہ اور اس کا من اثر بن گیا میں دنیا کے لیے ہوں ہی نہیں اور اس کا من کہا بن جائے ملک بن جائے زمین کے ٹکڑے بن جائے کھیت کے ٹکڑے بن جائے اپنی کوٹھی حویلی بن جائے ہمارا دیا کے نقشے جس کا منتہا بن جائے اللہ کہتے ہیں اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں جا اس کے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے شام مشکلوں سے بھر دیتے ہیں مشکلوں سے بھر دیتے ہیں ہمارے مردان نادان یہ کہ یہ اس کی زبان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے تھک کر کے اگر موت آیا تو موت موت کے لیے بھی میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے یہ ندر نہیں جانتا ہے کہ وقت کے مقررہ وہاں پہنچے گی کا جگہ ساتھ مارش کر تقدیم ہو ایک لمحے تاخیر نہیں ہو سکتی کی لائن پہلے بنیاد بنیادی سی علیہ السلام نے میرے بھائی دوست بزرگ اپنی زندگی جیت کر کے ساری بنیاد بتائی ایمانیات کی بنیاد مادار کی بنیاد معاملات معاشرہ اخلاق تمہاری زندگی اجتماع زندگی تمہیں کیسے بشر کرنی ہے ایمان تمہارا ایسا عبادت ہے تمہاری ایسی کیونکہ پڑھوں اور شکر ہے کہ کون سی نماز پڑھتا ہوں علماء جو حضور نے پڑھ کر کے دکھائی علماء جو میں نے میں میں پڑھا مقصود مطلوب ہے جو حضور نے پڑھ کر کے دکھایا رائے تمہوں نہیں حضور نے فرمایا جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا جیسی پڑھو پھر نماز بنانی پڑے گی نماز محنت کرنی پڑے گی ایمان کو معیار کا تو ایمان کو محنت کرنی پڑے گی تو اس میں محنت کرنی گی اس لیے کامل موقعوں میں زندگی حضور علیہ السلام میرے بھائی دوست بزرگ تیئیس سال رسالت اور لوگوں نے جی کر کے بٹر کر کے گزار کر کے دنیا کے بسنے والے انسان کو بتائی یہ ہے زندگی اس آؤ اور اس کو قرآن اور ستر حسنہ کا بہترین سیمپل نمونہ ہے حضور کی زندگی تو اگر زندگی کسی کی فالو کرنا چاہتا ہے کسی کی راہ چلنا چاہتا ہے کسی قدم پر قدم چلنا چاہتا ہے کسی کی چائے چلنا چاہتا ہے کسی کی راہ چلنا چاہتا ہے کسی کو اپنا پیشور خدا بنانا چاہتا ہے کسی کی زندگی کو فالو کرنا چاہتا ہے تو حضور کی زندگی ہے اس پر آپ اپنا اور نادان انسانوں کی زندگیاں کہ جن کے پاس پیشاب پاخانہ کا طریقہ نہیں ہے جو کھانا نہیں جانتے جو کمانا نہیں جانتے ایمان والا ان کی زندگی فالو کریں بال ان کے چان ان کی لباس ان کا کمائی ان کے جیسی شادی بیا میں ان کی چائے چلے حضور کی زندگی میں کون سے گوشے میں کون سا گوشہ ایسا ہے یا کون سا زندگی کا مرحلہ ایسا ہے جس میں حضور علیہ السلام کی ہمیں تعلیم دیتی ہے امکانی زندگی دی ہے مکمل بنیاد دی ہے کہ جس کی تکمیل کا نے اعلان کیا ہے تیئیس سال آپ زندگی میں شروع کر چکے ہیں اور آپ آخری حج کے لیے شیولاج لے جا رہے تھے حج کے موقع پر حضور علیہ السلام اسلام میں حج کے لیے جا رہا ہوں اس پرکار آپ کا خود کرتا میرے ساتھ چلے حج کے لیے بہت سارے مرد کے حضور کے ساتھ ہونے حضور علیہ السلام نے افراد کے میدان میں استعمال کیا آفات کے میدان میں یہ جتنا کیا سارے صحابہ مرد آتے جو آتے تھے بہتر عالیہ سر کا تسلیم نے اپنی پوری زندگی کے متعلق صحابہ سے پوچھا کہ میں جس دنیا کو لے کر کے آیا ہوں میں تم تک پہنچا دی صحابہ نے آج کیا یا نبی اللہ آپ نے اس کا حق نہیں اور آپ نے حق سے زیادہ احسان کا معاملہ کیا تو حضور علیہ السلام وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ مشکل اللہ مشکل ہے اللہ تو گواہ ہے جو زندگی دے تم نے تمہیں مجھے بھیجا تھا وہ کافی زندگی میں دے چکا ہوں پھر آپ نے مختلف امت کے کو اپنی ذمہ داریاں سمجھائی اس موقع پر عالمہ کے پاس بیٹھ کر کے پوچھو حضور علیہ السلام نے خطبات جو دیے ہیں میدان بیٹھ سنا ہو تم نے کیا ذمہ داریاں اس موقع پر تم کیسے جیو گے تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے مال والے ہیں تو ملک والے ہیں تو وزیر ہے تو تاجر ہے تو ملازم ہے تو جوان ہے تو بوڑھے ہیں تو مرد ہے تو عورتیں ہیں تو تمہاری انفرادی زندگی آئے تو تمہاری اجتماعی زندگی آئے تو اس ہمدردی کے ساتھ اس کے مختلف لوگ بہتوں نے سمجھایا ایک ماں کا حیثیت نہ ہونے کے اپنے اولاد کے بارے میں اس کے دل میں کیا محبت نہیں ایک کا حیثیت باپ مانے کا اپنے اولاد کے بارے میں اس کو کیا محبت نہیں لیکن وہ ماں اور باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرتے اور کیا اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرتے تو وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس فیصلہ ہمدردی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ اس کو کے ہاتھ کے کہ بہت ان کی ذمہ داری سن رہی ہے وہی بریم خراب لے کر کیا ہے ہریو منت رکھوں دینکوں منت علیکم نعمتی وقت رقم اسلام دینا اللہ میں نے کہا اس کے دنوں میں ساری کی ساری تم تھا تم کو کامل مکمل کر دی کیا دے کر کے دین اسلام دے کر حضور کی زندگی دے کر اور وہ زندگی جو جس پر جس سے اللہ راضی ہے وہ زندگی جس سے اللہ راضی ہے قیامت تک جو چلے گا اس زندگی کو اپنائے گا حضور کی جان چلے گا حضور کا اقتدا کرے گا اللہ نے شام ساری زندگی اثرا دی تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ دعا کرو ہمارے ساتھ دعا کرو کہیں جانے کی ضرورت نہیں حضور نے آمان دیے زندگی وہ دی حضور نے اگر وہ زندگی پر ایمان والا آ جاتا ہے تو خود مستجاب دعا ہے تیری حالت اور تیری ضرورتوں کے لیے جہاں تو ہاتھ اٹھائے گا تو مالک تیری پکار کو سنے گا اس نے تو حکم دیا ہے اس اسکریف لکھو مجھ سے مانگو میں دوں گا کیسے گھر تو کھنتا تھا وہ موقف کیا چپکے چپکے دل میں کہو کہ تو بھی وہ سنتا ہے زبان سے کہو گے تو بھی سنتا ہے لیکن دیکھا تو ایسی بناؤ اپنی چلے مذہب کو جدھر کی ہوا ہے دنیا یوں کھاؤ تم یوں کھاؤ دنیا یوں پہلے یوں پہلے دنیا یوں کوٹھیوں اور حویلیاں بنائے تو ہم بھی اسی مٹی گاڑی کے اندر میں وہ کوٹھی اور حویلیوں کو بنانے کے چکر میں اللہ میاں نے وہ زندگی کو قابل مکمل آج کے دن اندر ہمیشہ کامل قابل مکمل کر دی کیا دیکھ کر دن اسلام دیکھ کر حضور کی زندگی دیکھ کر اور وہ زندگی اور وہ بنیا جس سے اللہ کا ایک دم راضی ہے وہ زندگی کا کو سے آپ سے یا یہ ایمان والو اللہ میں کہتا ہے ایمان والو کیا اے ایمان لو کسے رہتا ہے کسے ہے مجھ سے آپ سے کہہ رہے کیا ہے ایمان یا اللہ دین یادے گا ہمارے دوست میں کا پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ سنت میں شریعت میں مذہب میں دین میں حضور کی بنیاد میں مکمل طور پر آ جاؤ اللہ نے شکر سے پڑھو جس میں نہیں چانوے اٹھانوے میں آن میں اولاد میں سماج میں کنبے میں انفرادی زندگی اجتماعی زندگی گھر کی مارکیٹ کی باپ ہو تو باپ پڑا کیسا اولاد ہو تو پڑا اولاد پنا کیسا سیٹ ہو تو سیٹ پڑا کیسا نوکر ہو تو نوکر پڑا کیسا مال ہو تو مال کے اندر میں شاکی بنو شاکی کیا بنو ہو شکر گزار کون سی شکر گزاری گھر میں بھی آدھا مین یہ یعنی نہیں کہ مال جہاں بدار لگا لو ہوا لگا مال کا مصرف اپنا صحیح کر حضور نے مال کا مصرف کیا کیا کیا کیا بتایا شاہ کو مال کہاں لگایا کہ سب اس سے پہلے مال کا مصرف آ رہا ہے کری مت اللہ اللہ کے دین کی محنت اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہو اس پر تھی اس کو لگا پھر مان لگ کے بچے بھوکے سوئے تو سنا دو چلے مجھے تو بجا دو یہ بتایا مال کا سب سے پہلا مصرف آ رہا ہے کلیم اللہ اللہ کا کلیم دنیا بلند ہو جائے انسانیت کو صحیح راہ ملے اس دنیا کے بسنے والی انسانیت ان بنیادوں پر آئے حضور کی زندگی پر دنیا کے بسنے والی انسانیت آئے جاننا پہلا اسٹوری لگے گا اس اہل بچا اہل غربا ہسا کی اہل ضرورت نہیں تیسرا درجہ تھا اپنی ضروریات کا تیسرا درجہ بچ گئی تو روزی سمجھ کر کے کھا لیتے تھے نہیں بچا تو روزہ رکھ کر گزارا کر لیتے تھے مال کا پہلا مسئلہ تھا یہ ہے شکر گزاری کیا مانتا ہے مال میں شاکر بنا کہ یہ مال حکومت پر لائے اللہ کے رضا کے کاموں پر ہم لائیں یہ شکر گزاری مال جو غریب ہو تو غربت میں صابر بنو صابر صابر ساحل نہ بنو ٹھیک سے اٹھنا تیرے گھر میں جا کر کے دیکھ سال بھر کا بھرا پڑا ہے تو کہتا ہے موسم ٹھیک ہے اللہ میں دال روٹی کے دے دیتا ہے غریب ہو تو غربت میں میں ہوں ہو کیا کیا میری غربت خدا کا آئی ہے اگر میں غربت میں رہ کر کے غربت کے تعلق سے اللہ کے عوامل کو پورا کرتا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں تو وہ خدا مجھے غربت میں سکون دے گا وہ اطمینان دے گا وہ راحت دے گا ان شاہ اور شہزادے جی اپنے شاہی نقشوں کے اندر شاہی محل کے اندر میں وہ سکون کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور مالدار اور اپنے مال کے نقشوں میں اپنے اور حویلی اور کوٹھیوں کے اندر میں وہ سکون کو حاصل نہیں کر سکتے ان کی امبان اور ان کی وہ کوٹیاں اور اس کے اندر وہ بیٹھوں اور بیٹھوں کی ایک ان کے اوپر چمڑی تو ٹھنڈی کر سکتے ہیں انہیں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے کہ زندگی دی اور زندگی کا مطالبہ یہ کافی پورے کے پورے اور وہ زندگی آئے گی محنت سے کس آئے گی اور اللہ کیا وہ زندگی مختلف اور مقصود ہے اللہ میں کہتے ہیں عند اللہ اسلام ہمارے یہاں تو وہی دنیا مقبول ہے اس کے خلاف جو اپنی بنیادوں پر جی کر آئے اپنی بنیادوں جن جی کر کے آئے زندگی بشر ہو جائے گی زندگی گزر جائے گی جو سال جو مہینے جو دن جو گھنٹے جو منٹ جو لبے اللہ نے تجھے دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی اللہ کے شاہ فرماتے ہیں ان کے خلاف جو زندگیاں جی کر کے آئے ہمارے یہاں وہ زندگیاں اور بنیاد مقبول نہیں ہے تو کو یہ میرا خاصری اور ایسی زندگی جی کر کے آنے والوں کو آنے والے آخرت کے اندر بہت بھاری نقصان اٹھانے والوں یہ محنت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ تبلیغ کی یہ دعوت کی محنت نہیں ہے یہ ہم سب کی زندگی کے زندگی کی بنیاد ٹھیک ہو جائے ایمانیات سے لے کر کے پوری مکمل زندگی اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگ کی محنت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ کوئی موجودہ دور کی محنت نہیں ہے ہر کڑی سارے کی ذمہ داری ہے اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسی لیے اللہ نے ہمیں خارج کیا ہے اسی کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے اسی کے لیے استعداد و صلاحیتیں دی اور صحابہ اس پر اپنے آپ کو لائے جینا ان کا مرنا ان کا کمانا ان کا خرچ کرنا ان کا کھانا پینا گھروں میں رہنا اللہ کے راستے میں نکلنا ان کی ساری زندگی میرے بھائی دوست بزرگوں اندر اور ان کی آرزی اور تمنائیں یہ بنی ہوئی تھی المنیا دنیا تو پر جی رہے تھے نتیجے میں ان کے اندر وہ کام زندگی آ گئی دنیا کامل آ گئی تو کی زندگیاں معیاری زندگیاں قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے وہ زندگیاں معیاری اپنا بنا بناتی ایمانوں کے جیسا عبادت ان کے جیسی کامیاب کمار شرف ہوتے جیسے ان کی زندگی میں بنا تھا اور قرآن میں اللہ نے ان کی ایمانیات کی ان کی عبادات کی ان کی اصلاح ہمدردی کی اللہ نے تعریف کی ان کا اجتماع جھوٹ محنت قربانی جان مال کا لگانا اپنے کندھوں پر دوست کو لاتے لاتے پھرنا گھومنا اللہ کی زمین پر میرے بھائی دوست کے محنت اپنے آپ کو لگانا کے نتیجے میں کے اوپر آ گئی آج اللہ کی زمین پر میری اپنی ذات میرا گھر میرا محلہ میری بستی میرا شہر میرا علاقہ میرا صوبہ میرا ملک اور عالمی سطح پر جتنا شر جتنی برائی جتنی جتنی برائی جہالت اور ضلالت اور آپ کو دشمنی اور آپ کو خون اور جتنا جو کچھ بھی میرے ہے اس کا تھا میں بھی ہوں آپ بھی ہوں نے ہم نے اپنی بنیادوں کو بدل دیا نتیجے کے اندر ہماری زندگیاں میرے بھائی دوستوں بزرگ اور بنیاد سڑ گئی ہمارے دھرم بنیادیں سڑ گئے ہماری مشکلوں سے ہوتی ہے اور اس کو ہونے والی زندگی میرے بھائی دوست نکل گئی اور انسانیت جس جو نتیجے کے اندر میں میرے بھائی دوست سن میں شریعت و دین پڑھا رہی تھی ان کا اس پرانا بند ہو گیا ہم سب کو اپنے اللہ سے افلاق کرنے کی ضرورت ہم معافی مانگے اپنے اللہ سے مولا میں مفید ہوں میرے محنت کے چھوڑنے کے نتیجے میں اور میرے کے چھوڑنے کے نتیجے میں میرے جان مال کے چھوڑنے کے لگانے کے بنیاد بدلنے کے نتیجے کے اندر میں میری اپنی اپنے سے لے کر کے عالم سطح پر جتنا جتنی برائیاں اور جتنا اس کا پایا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں اپنے اللہ سے استفنا کروں اسی کے لیے میرے بھائی دوست جو بھی استعمال ہیں گھر گھر محنت کرتے ہوئے فرد فرد محنت کرتے ہوئے اپنی بستی اپنی مسجد کے اطراف کی محنت کرتے ہوئے کریا کریا دیہات دیہات محنت کرتے ہوئے ایک دوست کے دو تین چار مہینے سے محنت کا نظام قائم کیا تھا اور اس محنت کے نتیجے کرنے میں تاریخ ہوئی تھی کی اور یہ اجتماع کی وہ تاریخ ہے آپ پہنچی جتنا جمع ہونے کرنا نہیں ہے جب پھر جمع کر لیں اور پھر جمع کر لیں اس کے لیے نہیں ہے یہ محنت ہے جس دن سے اجتماع کی تاریخ طے ہوئی تھی اس دن سے محنت کا نظام قائم کیا تھا گھر گھر در در کریا کریا دیہات دیہات مسجد مسجد محنت کا نظام قائم ہوا تھا گھر گھر میں تعلیم کے آباد تعلیم کے حلقے تعلیم تعلیم کے حلقے زندے ہو سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم ہو ہر مسجد و مسجد کے اطراف کے اندر میں سو فیصد ایمان والے نمازوں پر آئے اور اپنے دین سنت شریف کو سیکھنے کی محنت پر آئے کریا کریا دیہات دیہات کے اندر میں جا کر اس لائن کی محنت ہے اس کے نتیجے کے اندر میں اس وقت میں میرے بھائی دوست اور بدل یہ اجتماع کی تاریخ آج آج جو ہے یہ اجتماع صرف اصول نمان نمان پر ہے پورے دیہاتوں سے پورے شہر سے ہر مسجد سے میں پہنچے گا اللہ نے تم کو پہلے پہنچایا میں نے پہلے عرض کیا آپ آئے نہیں ہو اللہ نے تمہیں پہنچایا ہے اور تم استماع کی بنیاد ہو تم استماع کی بنیاد ہو تم پہلے ہو تمہارے کن کے پر یہ پورا استعمال ہو تمہیں ستارہ جماعت کے نام سے یہ بلایا ہے گویا کہ تمہیں یہ دو دن تک آج کی زور سے لے کر کے کل سے اور رات تک اور سے اس وقت یہاں کچھ نہیں ہوگا ہوگا آپ بھی نہیں ہوں گے کہہ رہو گے جی؟ آپ بھی نہیں ہوں گے صبح سے اس طرح کر کے رہتے یار ہے ہاں؟ نا جا ذرا ہمیں نے کیا اپنا رائے کا کہیں سے اپنے بستر کو لے کر کے ٹھہرو گے تم بھی نہیں ہوں گے یہ دو دن کی محنت کا موقع ہے اور اللہ نے تمہیں بنیاد بنایا اس کے لیے اور بڑی نعمت ہے وہ اور بڑی نعمت ہے اگر تھوڑی قدر کر لی میں نے پہلے آپ نے اللہ رضا نقطہ نواز ہے اس کی ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے اس کی ہاتھ کوئی نقطہ اس کے قبول بن جائے تو قبول کر لے کوئی ادا کوئی خیر کوئی موقع تو نقطہ اس کے مقبول ہو جائے اس کا نات نشان اس پر اس کا نات نشان نواز دیتے ہے نا کی محنت اللہ نے تمہیں دنیا بنایا ہر وار کے نام سے اللہ تمہیں دنیا بنایا پوری ایک فکر ہو کر کے ایک جھوڑے دھیان ہو کر کے متکیف بن کر کے اس اس کے کے حصے کا ہو سکتا ہے اس کے متقیب بن کر کے اس میں جو مجموعہ ہے وہ ہمارے حصے کا ہے ہے وہ ہمارے حصے کا کم سے کم کم سے کم اتنی محنت ہوتی ہو جائے یہ ذہن لے کر کے یہاں سے جائے کہ کامیابی دین میں ہے دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے اور دین آتا محنت کے ساتھ بغیر محنت کے دین نہیں آتا اتنا ذہن لے کر کے یہ مطلب یہاں سے جائے ایک تو استعمال جو اپنے شادی ہوگی اس کے بعد تشکیل اور تشکیلوں کو گے تو جس بار پلا بھی اٹھ گیا تھوڑی دیر بعد کچھ اس بار ٹھنڈے ہو گئے پھر آنا کرتا ہو گیا ایک ماحول میں تھا کھڑا ہو کر کے لکھا دیا پھر جب سوچا دکان مکان کاروبار اپنی مشغولی اپنی نوکری تو پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا اب یہ ذمے ذمے ذمہ داری ہے سپتہ وار کی جس پتے کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ جہاں شامیاں اللہ کے راستے کا خبر بتاتے خود مقصود اور مطلوب ہے کون مولانا ابراہیم صاحب جب برکات ہوں گے فرماتے اللہ کے راستے میں دو اندر کے بلاکنگ کو صاف کر دیتا جیسے وہ شیشہ میرر آئینہ جو ہوتا ہے اس پر جب صاف کپڑا لگایا جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے صاف شفاف ہو جاتا ہے یہ اللہ کے راستے میں روز اندر کے بلاکنگ کو صاف کر دیتا ہے اور جو دعوت وہ تعلیم کے حقے مخش کو ملاقاتیں خصوصی عمومی تشکیلی عیسیٰ اور جو بھی است کے اندر میں تو اندر کے اندر اندر میں نور پیدا ہوتا ہے وہ ہماری دعوت کا وہ ہماری نبوت کا ہماری دعوت ہماری نبوت ہے اور ہماری نبوت ہماری ہدایت ہے جس کے دن میں جوڑ سکتا ہے امانداری کے ساتھ دوست ہمارا تھکنا دو دن ہوگا لیکن اگر اس کی زندگی بہت گئی اس کا گرن بن گیا رہن کو لے کر کے اپنے گھر گیا یہ اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے پورا مارکیٹ ہے یہ اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے پورا خاندان ہے یہ اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے پوری قوم ہے پوری برادری ہے ایک کا دھن اگر بن گیا اور اس دھن کے ساتھ اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے پلیٹفارم پر اپنے میدان میں چلا گیا تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا کتنوں کی دہن شادی کا ذریعہ بن جائے گا اور کسی کو اللہ نے توفیق دے دی اس کی راہ میں نکلنے کی اور اس نے کھڑے ہو کر کے ہماری کو ہمارے محنت کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کی ترتیب بن گئی چلیے چار مہینے کے اعتبار سے اور اللہ کے راہ میں نکل گیا پتا نہیں میرے بھائی دوست بزرگ نکلنے والے کے ساتھ انفرادی استفائی کیا مسائل ہیں گھریلو واقعی کے کاروباری کیا مسائل ہم نہیں کرتے لیکن سب پر اللہ کے وعدے پر ترجیح دے گا اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جب چلے گا پتہ نہیں کس کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر روئیں گے کس کی بیوی کس کی بیوی آئے بھرے گی کس کا بڑھا باپ اپنے گھروں کے اندر میں آئے لگاتا ہوگا کس کی بڑی ماں گھر میں مریض ہے اور وہ مرد کے اندر بچاڑی کروٹ کے لیتی ہوگی اور اللہ کے اللہ کے نسبت پر اللہ کے راہ میں کسی صوبے میں کسی صوبے میں کسی شہر کسی دریا کسی دیہات کسی وادی کسی گھاٹی کسی کھیت کسی جنگل کسی پہاڑی پر یا اپنے اپنے کندھوں پر سامان کو نہ دے نہ دے آہے بھرتا پھرے گا اور پتہ نہیں اس کی آہوں پر اللہ کے اللہ کے نشانوں اس زمین پر کیا خیر لائیں گے ہم دو دن کی محنت کر کے چلے جائیں گے اللہ کے پاس امید ہے وہ سارے خیر اپنے آنا ہاتھ میں پائے ہمارا یہ تو مسلے سمندر کے ہیں سمندر کے اس کنارے پر کس نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا ایک گلاس بڑوں کتنا پانی کتنا اٹھائے گا ایک انچ ایک فیٹ ایک میٹر کتنا گا تو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ ایک گلاس پانی میں نے اس دریا سمندر میں ڈالا جس وجہ سے سمندر اتنا اوپر آیا کوئی محسوس نہیں کر لیکن قسم کھائی جا سکتی ہے ایک گلاس پانی کا اضافہ اس سمندر میں ہوا ہے اس کنارے پر بھی سمندر اس کنارے پر بھی یہ ہمارا کام غلط ہماری یاد ہے آج اس کا مشکل خراب نہیں ہے اللہ ہم اپنے رام رام مندر کہ سارا تمہاری فکروں پر تمہارے اندر پھوڑنے پر تمہارے دل پر محنت کرنے پر کھانا آگے پیچھے ہو آرام آگے پیچھے ہو لیکن ایک ایک ایک دھیان کے کے ساتھ ساتھ فکر آنے والا پورا مجموعہ جس دین کی نسبت یہ کھانے پینے نہیں آ رہا ہے یاد نظام کو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا یہ سارا ظاہر نظام ہے اگر یہ نہیں ہے تو بھی کام چل جائے گا ہمارا یہ نہیں ہے تو بھی کام ہمارا چل جائے گا لیکن جس مقصد جس جس دین کی بنیاد پر مجموعہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اس دین پر سکتا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور پوری تعلیم میں دیکھا ان کا استعمال آدمی آ کر کے اپنا اپنا اوپر کا کے اپنا چادر ڈال کر کے اپنا ایک چھوٹا بنا کر کے اپنا پکا رہا اپنا کھا رہا ہو استعمال شاید میں جس ٹھیک ہو رہا ہے اور نظام نے استعمال دس ہزار روپئے میں ہو رہا ہے ہمار سہولت کے لیے اصل یہ یہ نہیں ہے اس کی روح یہ نہیں ہے تو ظاہری جسم ہے اس کی روح تو میرے بھائی دوست ضروری یہ آنے والا ہر جو اس میدان میں آ رہا ہے ہمارے دل میں ہے ہم اس کو اس سے مطمئن کریں والے مدمہ جوڑنے والے اس بات کی فکر کریں کہ آنے والا کسی کسی ساتھی کا کوئی لمحہ ظاہر ہو خوشامد خیر خائی اور اندر کا نام ڈالے محبت کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ اس کے ساتھ وہ مصیحت پیدا کر کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ یوں سمجھے کہ میرا ہے میرے لیے کہہ رہا ہے جتنا نظام ہے اس کے ہاتھ میں استماع استماع کی ہاتھ میں اس پہ میں وہ شاید جس کے دن میں جو کام ہو اس کے دن میں جو کام ہو مہیلا جوڑنے والے ہو ستر کے اعتبار سے افراد کے ہو یا خانے پر ساتھی ہو یا استقبال میں ساتھی ہو یا میرے بھائی ہوٹلوں پر یا زونوں میں جن کے دن میں ہو یا پارکنگ والے پارکنگ میں جن کے دن میں جو کام ہے جو بات یہاں سے کہی جا رہی ہے دین دین دین کو عملی طور پر ان کے ساتھ معاملہ کر کے ان کو عملی طور پر سمجھایا جا رہا ہے یعنی یہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ بات اندر تھے ان شاء اللہ امید اللہ کے بہت بڑی چیزیں لے کر کے جائیں گے ہماری محنت دو دن کی ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے جتنی آپ وجود گی ان شاء اللہ اس کے رشتے دار بنیں گے گے ان شاء اللہ کریں گے پہلی چھوڑ دو ضرورت پڑی ہر کر دو آواز محنت اور ہاں؟ پہلے سے ہم تو آن ڈیوٹی آن ڈیوٹی جیسے on on duty duty duty سمجھتے ہیں ہمارے کا وقت وقت وقت نہیں ہے ہے ہے کی اور ہر الرٹ جس موقع پر جو جو جو جو کام ہم اپنی فکر کے ساتھ پورے کام کے اندر اصل میں ہمیں سرابی ہے داریاں تقسیم ہوئی لیکن فکریں تقسیم نہیں ہوئی ہمیں یہ فرق ہے کہ ہمارے یہاں چندرے بھی تقسیم ہو جاتی ہیں ہمارے کا کام ہے نہ پورے استماع کا جتنا کام ہے جس چتریا کا سب ہم اس کا چلے کریں گے ہم لیکن فکر پوری سب کی دعائیں انتظار سب کے لیے انفراد عمل کے ساتھ کے خلاف اللہ کا لاکھوں گوٹ کر کے اللہ ماننے کا اہتمام اللہ توفیق نے کے اللہ میں واجب پڑھو استماع کی کامیابی کے لیے آنے والے لڑنے کے لیے پورے عالم کی انسانیت کے لیے کریں گے ان شاء اللہ آواز دلی کرو گے اللہ کے راستے میں جاؤ گے کون بن جائے گا چار چار منٹ کون جائے گا ان شاء اللہ آپ نہیں جتنی تو آپ کے اندر چڑھا پینے جو چاہیے آپ کا گھبرا جاتا بھگوان کے تھرا سوسکی کے ساتھ تشکیل والوں کی فہرست میں تمہارا نام ہو گیا تشکیل والوں کی فہرست میں خیر کی مجلس میں تمہارے تفکیر ہو بہت خوش ہو گیا اللہ کو دینے والے اللہ خوش دینے والا فرما کرتے تھے کہ تشکیل والوں کی فہرست سے تمہارا نام مٹ جائے ختم ہو جائے خیر کی مجلسوں سے تمہارا تفکیر ختم ہو جائے اس وقت بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا معاملہ میرے ساتھ یہ تو خوش ہونے کی بات کیا ہاں تو کھانا تھالی کو دیکھے نکوڑی کو دیکھے پیا اس کو چلایا چڑھانا وہی ہے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اس کی جس کا رحمت کی نگاہ پڑ جائے تو اس کا کام نہیں ہے جاؤ ان شاء اللہ ابھی نام نے ٹک کرا کے گوری کے پاس دکھاؤ نا ہم کو دکھائے گا یہ غلط بات ہے جوان www.attableague.com, the reviver of the